بنو اسد کے ایک آدمی سے بروی ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لائے لوگوں نے ان سے وطر کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس وقت وطر پڑھیں پھر کہا ابن طیاح السلاۃ خیر من النوم کہو یا اذان کہو یا اقامت کہو ایک روایت کے الفاظ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت نکلے جب معزن نے نماز فجر کے لیے السلاۃ خیر من النوم کے الفاظ پر مشتمل اذان کہی پھر باقی حدیث ذکر کی حدیث نمبر اکیس سو ترانوے مسند احمد